اس کے بعد جو آتی ہے چیز وہ سیکوینس ان ورڈس یعنی الفاظوں کی ترتیب یہ بھی بہت بڑا قرآن کا معجزہ ہے کہ الفاظ بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ترتیب میں رکھیں گے اب دیکھیں یہاں پر کبھی آتا ہے سم ہی و قلبی ہی پہلے سماعت کی بات آتی ہے یعنی سننے کی بات کانوں کی بات آتی ہے اور پھر بعد میں دل کی بات آتی ہے تو کبھی آتا ہے قلو بھی پھر اس کے بعد سمیہم یعنی پہلے دل کی بات پھر کانوں کی بات آ رہی ہے تو سیکوینس دیکھے چینج نظر آ رہا ہے یہاں سیکوینس کیا ہے پہلے سننے کی بات پھر دل کی بات لیکن یہاں پر کیا ہے پہلے دل کی بات پھر سننے کی بات یہ بھی بڑا معجزہ ہے اس کا کیا ریزن ہوتا ہے اور یہ ایسی باتیں آپ کو کسی بھی لٹریچر میں یا کوئی بھی پوئم ہو یا کوئی بھی شعر و شاعری ہو ایسی چیزیں آپ کو نہیں ملے گی کہ لفظوں کی بھی ترتیب ایسی ہو کیوں ہو اوکے اگر ترتیب ہے بھی نا تو اس کا کچھ ریزن نہیں ہوتا ہے یا ترتیب ہے اس کا معنی کچھ کے کچھ نکل جاتا ہے کبھی خوبصورتی ہے تو کبھی معنی کچھ نہیں ہے کبھی مانا ہے تو اس میں خوبصورتی نہیں ہے ایسی چیزیں آپ کو نظر آئے گی لیکن قرآن جو ہے اس میں خوبصورتی بھی ہے اس میں مانا بھی ہے اس میں اتنی بیوٹی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو یہ ایسا کیوں آتا ہے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی کرسچن تھی لیکن وہ مسلم سے شادی کی تو اس کے ہسبینڈ یہ چاہتے تھے کہ وہ قرآن سیکھے زبردستی آ گئی تھی سیکھنے کے لیے قرآن تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہارے قرآن میں کوئی مجھے سیکوینس نظر نہیں آتی ایک بات ادھر کر رہے ہیں ایک دوسری بات کہیں اور کر رہے ہیں اس طرح سے کوشچن کرتی تھی بہرحال بالکل ایسے کوشچن تھے جو مشنری ٹائپ لوگ کرتے ہیں تو اگر کوئی ڈیپ میں جا کے دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ اصل میں دیکھا جائے تو اتنا خوبصورت کلام کوئی نہیں ہو سکتا اب یہاں پر بات ہم کریں گے چلیں سم ہی و قلبی ہی اس آیت میں دیکھیں آیا نمبر ٹوینٹی تھری میں سورہ اجاسیاں کیا ہے وہ ختم اعلیٰ سم اے ہی و قلبی ہی کہ اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی گئی پہلے کان کی بات کی گئی پھر دل کی بات کی گئی اور یہاں پر دیکھیں سورہ البقرہ آیا نمبر سیون میں ختم الوا والا ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی یا مہر کر دی گئی تو پہلے دل کی بات اور پھر بعد میں کان کی بات کیوں اس کا ریزن یہ ہے اگر سورہ جاسیہ میں آپ پیچھے جائیں گے آیت نمبر ایٹ میں تو وہاں پر بات ہو رہی ہے سننے کی یسما و آیات اللہ تتلا علیہ ثم مستقبرا کأن لم یسمعها فبشر بعذاب علیم وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اس کے پڑھ کر سنائی جاتی ہے سنائی جاتی ہے پھر وہ اڑ جاتے ہیں ضد پر تقبر کرتے ہوئے جیسے کہ اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے اب یہاں پر اس شخص کی بات کی جا رہی ہے جو قرآن سنتا ہے اور تکبر کرتا ہے اسے مانتا نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں ایٹ آیت یعنی پندرہ آیت پہلے اب دیکھیں جب ہم یہاں بات کیے وہ ٹوینٹی تھری نمبر آیت تھی سورہ جاسیہ کی جس میں یہ بات کی گئی پیچھے آپ جائیں گے پندرہ آیت پہلے تب بات کی گئی سننے کی سننے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں نا فار ایگزامپل میں کتنی ابھی کب سے بات کر رہی ہوں آپ سے لیکن مجھے یہ پتا نہیں کہ میں نے ایک منٹ پہلے یا آدھے منٹ پہلے آپ سے کیا بات کی مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا کیا بات کر رہی لیکن سبحان اللہ اللہ کو سب پتا ہے پندرہ آیت کیا سو آیت بھی پہلے کیوں نہ بات کی گئی اللہ کو سب پتہ ہے کہ اللہ نے کیا بات کی تو اس لیے وہاں پر جو بات ہوئی تھی کون سی سننے کی اس لیے سننا پہلے آ گیا پھر اس کے بعد دل کی بات کی گئی لیکن یہی دیکھیں سورہ البقرہ میں پہلے کیا بات کی گئی یعنی ہم نے جو دیکھے وہ سیون نمبر آیت تھی یہ والی اب پیچھے آ کے دیکھے ٹو ٹو سکس آیت میں کس کی بات کی گئی ہدل للمتقین ہدایت متقین کی بات تو ہدایت کہاں ہوتی ہے دل میں متقین تقوا کہاں ہوتا ہے دل میں یومنون ایمان کہاں ہوتا ہے دل میں یومنون پھر سے یوقنون یقین کہاں ہوتا ہے دل میں پھر پھر سے ہدن کی بات کہاں ہوتا ہے دل میں کفر کہاں ہوتا ہے دل میں لا یومنون منون ایمان ساری چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہیں دل سے ریلیٹڈ ہے اس لیے پہلے دل کی بات کی گئی اور بعد میں کانوں کی بات کی گئی سننے کی بات کی گئی تو سبحان اللہ آپ دیکھیں سیکوینس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے سمی ہی کیوں ہے اور وہاں پر پہلے قلوب ہم کیوں ہے پہلے دل کی بات کیوں ہے یا پہلے کانوں کی بات کیوں ہے تو اتنا آپ نے اگر ڈیپ میں دیکھا نا تو آپ کو سارے لنک ساری ترتیب نظر آئے گی کہ یہ صرف اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے کسی انسان کا نہیں ہو سکتا کوئی بھی دنیا کی کتاب لے کے دیکھے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گا اور دیکھیں ایسا بھی نہیں کہ چلے ایک ریدم بن رہا ہے بلکہ معنی کے حساب سے بھی معنی کے حساب سے بھی ایک معجزہ ہے سبحان اللہ